یہ سارا جہان اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے بنایا اس لیے کہا گیا دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم ان کہ یہ ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تمہیں اللہ نے آخرت کی کسی نے اس کو فارسی میں یوں کہا اردو میں یوں کہا کہ سر سرسبز ہیں تیری را کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں زیا کے واسطے بہر بر شمس و قمر ماں ماں کے واسطے یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے تو یہ سارا جہان ہمارے لیے اور ہم خدا کے واسطے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے تو انسانوں اور جنوں کی خصوصیت کیا ہے کیوں ان کی تخصیص فرمائی مخلوق تو بہت ساری ہے تو اس نقطے کو بھی یوں سمجھیے کہ گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے جن کے ذمے اپنا اپنا کام ہوتا چوکیدار بھی ہوتا ہے اس کے ذمے گیٹ کے اوپر حفاظت کرنا چوکیداری کرنا خانسامہ بھی ہوتا ہے اس کے ذمے کھانے بنانا ڈرائیور بھی ہوتا ہے اس کے ذمے گاڑی چلانا ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی تو ایک کی ڈیوٹی دوسرے کے ذمے نہیں لگا سکتا کبھی آپ چوکی دار کو یہ نہیں کہیں گے کہ ذرا کھانا بنا کبھی کبھی سامہ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میری گاڑی چلاؤ کیونکہ ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے اسی طرح اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے فرشتوں کے ذمے بھی کام ہے جو اللہ نے ذمے لگا دیے ہماری تسبی بیان کر چاند اور سورج کے ذمے بھی کام ہے کل بہو سب کے سب اپنے مدار کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کر جو کام ذمے لگا وہ کر تو یہ وہ نوکر ہیں کہ جن کے ذمے کام متعین ہو چکا وہ ہمیشہ وہ کام کرتے رہیں مگر انسان کا معاملہ جدا ہے اس کی مثال غلام کی مانے ہے اور جو غلام ہوتا ہے اس کے ذمے ایک کام نہیں ہوتا جو مالک کہہ دے غلام جو ہوا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چوکی داری کروں گا میں خان سامہ بنوں گا میں ڈرائیور بنوں گا نہیں نہیں وہ تو نوکر تھے تم غلام ہو تمہارے دن میں کام ہے ہمیں خوش رکھنا جیسے ہم چاہیں تو اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنا غلام بنا کر دنیا میں اب اس کا ایک ہی کام ہے اپنے رب کو راضی کرو کسی کا نام بندگی ہے کسی کا نام عبادت ہے کہ ہر وقت ہم اپنے مالک الملک کی مرضی کو دیکھیں وہ چاہتا کیا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار غلام کو دیکھا کہ وہ مالک کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے آنکھ کے اشارے کو پہچانتا ہے جو چیز مالک کو خوش کرتی ہے دوڑ دوڑ کے کرتا ہے جو اسے ناراض کرتی ہے قدم بھی نہیں اٹھاتا اور اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ مالک کا دل خوش ہم بھی دنیا میں اپنے مالک الملک کے غلام ہم بندے ہیں ہمیں بھی اپنے مالک کی مرضی کو ہر حال میں پورا کرنا اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو فائق رکھنا ہے اپنی مرضی کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ کی منشا کو پہچان جس طرح غلام اپنے آقا کی منشا کو پہچانتا ہے اس طرح بندہ بھی اپنے پروردگار کی منشا کو چنانچہ ہمارے اکابر کا معاملہ ایسا ہی تھا ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے ایک غلام نے بندگی سکھا دی میں اسے لے کے آیا میں نے پوچھا تمہارا کیا نام کہنے لگا جو آپ پکاریں گے وہی میرا نام میں نے پوچھا کیا آپ پہنو گے جو آپ پہنائیں گے وہی میرا لباس میں نے کہا کیا کھاؤ گے جو آپ کھلائیں گے وہی میرا کیا کام کرو گے جو آپ ذمہ لگائیں فرماتے ہیں کہ اس بچے کو تو میں نے بھیج دیا اس نے مجھے بندگی سکھا کہ دیکھو یہ دنیا کا غلام ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو آپ پکارے وہ میرا نام ہے جو آپ ذمے لگائیں وہ میرا کام ہے جو آپ پہنائیں وہ میرا لباس ہے جو آپ کھلائیں وہ میرا کھانا ہے کس طرح اس نے اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دیا کاش ہم بندے ہو کر اپنے مالک کے ہاں اپنے آپ کو اس طرح سپرد کر ہم بھی اس کی رضا کے لیے لگے رہتے ایک دو تھماتے ہیں کہ ایک بادی بک رہی تھی لینے والا کوئی نہیں تھا بہت کمزور تھی زرد پیلا رنگ تھا ہڈیاں تھیں تو لگتا تھا کہ یہ گھر کے کام نہیں کر سکے میں نے اس کو خرید لیا جب میں گھر لے کے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا کرو گی جو آپ حکم دیں گے میں نے اسے مختلف کام ذمے لگا دیے وہ سارا دن کاموں میں مشغول رہتی رمضان کا مہینہ آ گیا میں نے کہا چلو رمضان شریف کے لیے کچھ خرید کے لاتے ہیں وہ چل پڑی مگر کہتی ہے الحمد کہ اللہ نے ہمارے لیے سب مہینے سال کے برابر کر تمہارے لیے فرق ہے نا کہ رمضان آیا ہے تو اب زیادہ عبادت کرنی ہے تو اس کی حالت یہ تھی کہ سال کے بارہ مہینے ایک جیسے کہنے کہ اس کی بات میں میں بڑا حیران ہوا پھر عید کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ چلو عید کے لیے کچھ چیزیں خرید کر لائیں تو مجھے کہنے لگی کہ عید تو تب ہوگی جب ہمیں اپنے مالک محبوب کی دید ہوگی عید تو اس کو کہتے ہیں نا عید تو تب ہوگی جب ہمیں اپنے محبوب کی دید ہوگی کہ میں حیران ہوا کہ اصل میں اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ روزانہ عشاء کے بعد میرے پاس آتی اور پوچھتی کہ کوئی کام میں کہتا نہیں تو وہ چلی جاتی مسلح بچھا کے نفل پڑھنے شروع کر دیتی اور پوری رات اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی تلاوت کرتی رہتی ایک دن میں نے اسے کہا کہ عشاء کے بعد ذرا میرے بستر کو ٹھیک کر دے تو وہ میرا بستر ٹھیک کر رہی تھی میں پاس کھڑا تھا تو میری طرف دیکھنے لگی میں نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو کہنے لگی کہ آپ کا بھی کوئی مالک ہے مجھے کہنے لگی کہ آپ کا بھی کوئی مالک ہے یعنی تم میرے مالک ہو تو میں سارا دن تمہارے کام میں لگی رہتی ہوں اور تم سارا دن اپنے لیے روٹی کماتے ہو جب رات آ جاتی ہے تو بستر بچھا کے سو جاتے ہو تو اس نے مجھ سے یہ کس دن پوچھا کہ تمہارا بھی کوئی مالک ہے کہنے لگی اس کی بات میرے دل میں اتر گئی تو میں نے کہا واقعی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے تو میں نے اسے کہا کہ تم میری خدمت کی بجائے اس مالک کی خدمت کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہو میں نے اس کو آزاد کر تو ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ہمارا مالک ہے جس کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں جس نے اس کو راضی کر لیا وہ کامیاب اور جو راضی نہ کر سکا وہ ناکام تو کامیابی اور ناکامی کا معیار بہت واضح ہے کرسٹل کلیئر ہے یہ جو زندگی ہے نا خوشی میں گزرے غم میں گزرے یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں اس لیے کہ خوشیاں بھی عارضی تو غم بھی عارضی نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے نہ غم ہمیشہ رہتے ہیں تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے انسان کا وقت گزرتا ہے اس کے درمیان جو مقصود ہے وہ یہ کہ خوشی کا حال ہو تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کوئی غم کا حال ہو تو اس کے اوپر صبر کریں مالک الملک ہم سے یہی چاہتے شکر کرنے والا بھی جنتی صبر کرنے والا بھی جنتی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کے کیا مزے ہیں تنگی آ جائے تو صبر کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے خوشی مل جائے شکر ادا کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے تو بندگی اس کو کہتے ہیں کہ مالک جس حال میں بندے کو رکھے بندہ راضی یہ جو شکوے ہیں شکایتیں ہیں بیچاری کا اظہار ہے بیماری ختم ہی نہیں ہوتی بیوی کو یہ ہو گیا بچے کو یہ ہو گیا طلاق کو یہ ہو گیا یہ چیز بندگی کے خلاف ہے ہمارے اکابر اللہ کی رضا فرار انہوں نے یہ بات اچھی طرح ذہنوں میں بٹھائی کہ دیکھو اپنی مرضی نہ کرو ہم غلام بس مالک کی مرضی پر خوش رہنا سیکھو نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے اللہ جس حال میں بندے کو رکھے انسان راضی ہے ہاں معافیا مانگے کہ میرے مولا میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں میں کمزور ہوں تو میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما لیکن اگر حالات آ جائیں تو صبر کے ساتھ برداشت کریں اللہ کی مرضی کو مقدم رکھے کہ اللہ تعالی مجھے جس حال میں رکھیں میں اسی حال میں رہنا پسند کرتا ایک بزرگ تھے ان پر کوئی بڑی پریشانی آ گئی تو کسی نے ان کو خط لکھا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو انہوں نے جواب لکھوایا کہ الحمد مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں معصیت میں گرفتار نہیں ہوا یہ جواب لکھوایا کہ الحمد مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں معصیت میں گرفتار نہیں اصل تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور جس حال میں کروردگار عالم ہمیں رکھیں ہم اللہ سے پوچھ رہے راضی رہے اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں زیادہ آزمائشیں تھوڑی ہر بندہ دیکھے زندگی کے اندر پیٹ بھرے کی کیفیت زیادہ بھوک تھوڑی صحت زیادہ بیماری تھوڑی خوشیاں زیادہ اور غم تھوڑے تو جب اتنی خوشیاں دیں عزتیں دیں تو اگر کوئی مشکل وقت بھی آ جائے تو صبر کے ساتھ گزارے پھر انسان شکر کیوں کرتا ہے ایک عارف نے کہا لطف سجندم بدم کہر گاہ کہ محبوب کا لطف اور عنایت تو ہمیشہ ہے اور محبوب کا غصہ کبھی کبھی لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ سجن واہ واہ میرے آقا میں ایسے بھی آپ سے راضی ہوں میں ایسے بھی آپ سے راضی حضرت علی لان فرماتے تھے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تم میرا پرور ہے میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے قحط کا زمانہ ہے ایک غلام حشاش بشاش چہرہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے بہت اکڑ کے چل رہا ہے کسی نے کہا بھائی ہر بندہ پریشان ہے بھوک ہے فاقہ ہے مگر تم تو ایسے چل رہے ہو جیسے کوئی غم ہی نہیں تو اس نے آگے سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں امیر شہر کا غلام ہوں تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ امیر شہر کا غلام اس بات پہ اتنا خوش ہے کہ میں شہر کے امیر کا غلام ہوں مجھے کیا پرواہ ہے کسی چیز کی میرے مالک کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں تو ایک بندے کو اللہ رب العزت کے خزانوں پر کتنا اطمینان ہونا چاہیے تو مالک الملک کے غلام ہے سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا ایک صوفی کو دیکھا جو فقیر تھا کپڑے بھی معمولی سے تھے وہ چل رہا تھا تو پیچھے سے ایک غلام آیا بڑے صاف ستھرے کپڑے تھے اور لٹک رہے تھے ہزار لٹک رہا تھا اور وہ اس صوفی فقیر کے آگے چلا گیا اور اس نے اس کی پرواہ نہیں کی تو کہنے لگے کہ اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو کہا تمہیں پتہ نہیں میں امیر مکہ کا غلام ہوں میں نے کہا اچھا تم اگر امیر مکہ کے غلام ہو تو تم اس فقیر سے پیچھے چلو آگے مت چلو اس نے کہا کیوں میں نے کہا اس لیے کہ تم امیر مکہ کے غلام ہو اور یہ مالک الملک کا غلام کہتے جب میں نے یہ بات کہی تو اس غلام کے چہرے کے تصورات بدل گئے اس نے میرے آئی ڈی کو بائی کیا اور اس نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا طواف مکمل ہو گیا تو وہ میرے پاس آیا کہنے لگا کوئی میرے لیے بھی صورت ہے کہ میں بھی اس مالک الملک کا غلام بن جاؤں میں نے کہا بھائی تم توبہ کر لو نیکی کی زندگی گزارو کہنے لگے کہ اس نے نیکی کی زندگی گزاری شروع کی اللہ کی شان کے تیسرے دن کے بعد اس کی موت آ گئی شری شکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں دیکھا تھا جتنے لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مالک الملک کا غلام بن گیا نا وہ تو ہم اللہ کے بندے ہیں بس اللہ پہ قربان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے راضی ہو جائیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حرم مکہ میں تھے تو ایک صاحب آئے بڑے نیک بات گزار تھے اور بڑے افسوس کا اظہار کرنے لگے حضرت میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں تو بیماری کی وجہ سے حرم کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا حضرت اس کی بات سنتے رہے جب وہ کہہ کر چلے گئے تو فرمانے لگے کہ یہ بھی مجھے ناقص نظر آتا ہے یہ بھی مجھے ناقص نظر آتا ہے بھائی اگر اللہ رب العزت نے بیماری بھیجی اور قدرت کی وجہ سے تم نہیں آ سکتے تو افسوس کس بات کا تم جہاں پڑھ لو گے تمہیں اجر تو اللہ عطا کر دیں گے نا تو مقصد تو ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا کوئی اپنی مرضی تھوڑا پوری کرنی ہوتی ہے کہ جی ہم نے یوں عبادت کرنی ہے جو شریعت کا حکم ہے بس اس پر ہم تو مومن کی مثال نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی مانے دو اونٹ کو آپ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ اونٹ بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے اس بچے کی کیا حیثیت ہے ایک لات لگائے تو بچہ اسی وقت اس کی جان ہی چلی جائے مگر چونکہ اس کا ماتحت بنا دیا وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے کھڑا کرتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے بٹھاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے تو مومن کو اپنے مالک اور ملک کی مرضی پہ اسی طرح قربان ہونا چاہیے اور منشا خدا بندی کو پورا کرنا چاہیے اپنی مرضی کیا چیز ہوتی ہے جناتی بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی تھی اور برات بالکل جانے کے لیے تیار تھی وہ گھر کے کمرے میں کچھ تلاش کرتے پھر رہے ہیں تو بیوی بی آئی اور بیوی بی نے کہا کیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں مجھے بتائیں برات تیار ہے آپ اندر ہیں تو کہنے لگے میں وہ کفن تلاش کر رہا ہوں کفن ہاں ہاں بس ابھی میرے دل میں الہام ہوا کہ میرا جو بیٹا دلہا بنا ہوا ہے اس کی وفا تو نہیں ہے میں اس کے لیے کفن ڈھونڈ رہا ہوں یہ میاں بیوی ابھی بات کر رہے تھے کہ باہر سے اطلاع آئی کہ دلہا گھوڑے پہ چڑھنے کے لیے جب سوار ہونے لگا تو پاؤں پھسلا گردن کے بل گرا اس کی وفات ایسے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں کہ بیٹے کی شادی اور وہ کفن تلاش کر رہے ہیں اور اس کا کوئی افسوس نہیں ہے بس مالک الملک نے بتلا دیا کہ اس کا وقت اتنا ہی تھا میں اب کفن ڈھونڈ رہا ہوں یہ کیفیتیں ذکر کے بغیر صحبت کے بغیر بندے کو حاصل نہیں ہوتی ورنہ تو میٹھا ہف ہف اور کڑوا تھرو تھرو اور ہمارا تو حال ایسا کہ میٹھا کھا کے بھی راضی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ بکری کی جان گئی اور کھانے والے نے کہا کہ نہیں مرچ مسالہ ذرا اچھا نہیں تھا تو آج کے بندے کو تو جو نعمتیں اللہ دے دے پتہ نہیں کیوں تعریف کرنا مشکل نظر آتا ہے اس کو اللہ کی تعریف زبان سے نہیں نکلتی حالانکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کی تعریفیں کرتے نہ تھکیں بیوی خامد کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی ماں بیٹے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تو ہم اپنے مالک الملک کی تعریف کرتے کیوں تھک جاتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ خوب تعریفیں کریں کہ اس اللہ نے ہماری اوقات سے ہمیں بہت زیادہ عطا کر چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ عاشق تین طرح کے ہوتے ہیں عاشق تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں عاشق ذاتی ذات کے عاشق کو ذات سے محبت ہوتی ہے اب جب ذات سے محبت تو محبوب جو برتاؤ کرے وہ خوش ہیں کیونکہ ذات سے محبت ہے نا اس کی مثال مجنو کو لیلا کے ساتھ محبت تھی حالانکہ وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیل رات کے اوپر اس کا نام لیلا رکھا تھا اتنی کالی تھی مجنو صاحب کی طبیعت اٹک گئی چنانچہ ایک شہر کے حاکم تھے انہوں نے قصہ سنا کہ مجنو سے اتنی محبت کرتا ہے تو انہوں نے بلایا لیلا کو کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کیسی مس یونیورس ہے یہ کیسی بیوٹی کوئین ہے جب دیکھا تو وہ کالی عام سی لڑکی تو اس نے کہا از دیگر خوباں تو افزو نیستی اے لیلا تو باقی حسیناؤں سے کوئی بڑی ہوئی تو نہیں ہے کوئی ان سے زیادہ حسین تو نہیں ہے گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی لیلا نے جواب دیا چپ ہو جاؤ اس لیے کہ تمہارے پاس مجنو کی نظر نہیں ہے اگر تم مجنو کی نظر سے مجھے دیکھتے تو ساری دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت میں نظر آتا اور یہ مجنو صاحب تو نام تھا ان کا کیس عقل مند کہتے ہیں کیس کو لیکن نام پڑ گیا مجنون وہ اس طرح کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کو سنبھالا تو حسن رضی اللہ تالا عنہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے تو یہ کیس جا رہا تھا حسن اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی سلام دعا ہوئی تو حسن اللہ عنہ نے فرمایا بھائی دیکھو اچھا ہوا نا جو زیادہ حکومت کے اہل تھے میں نے ان کے حق میں دستبرداری کر دی حکومت انہی کو سج دیا تو یہ حسن اللہ کا چہرہ دیکھ رہا ہے انہوں نے پوچھا دیکھ کے آ رہے ہو کہنے لگا جی سچی بات تو یہ ہے حکومت کو انہوں نے کہا انت مجنون تو اس وقت سے اس کیس کا نام مجنون بڑھ گیا ایسا مجنون تھا اس کی محبت سے ہٹتا ہی نہیں تھا ایک مرتبہ اس کے والد نے اسے کہا کہ بہت بدنامی ہو گئی میں نے بہت لوگوں کی باتیں سن لی چل توبہ کر میں تجھے حرم لے کے جاتا ہوں تو یہ والد کے ساتھ حرم چلا گیا وہاں جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتا ہے الہی تم کل المعاصی اے اللہ میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی الہی تب تو من کل ولیکن حب لا اتوبو کی محبت سے توبہ نہیں میں کرتا جب اس نے یہ بات کہی تو والد نے غصے سے دیکھا تو جب غصے سے دیکھا کہ تم نے یہ کیا بات کی تو اس نے اگلا شعر پڑھا کہنے لگا یا رب لا تسلبنی حبہا ابدا ویرحم اللہ ابدن کالا اے اللہ لیلا کی محبت کبھی بھی میرے دل سے مت نکالنا اور جو میری اس دعا پر آمین کہے اس کی بھی بخشش فرما دینا تو اس کو کہتے ہیں آشے کے ذاتی دین کے میدان میں دیکھنا ہو تو بہت اکابر گزرے کہ جن کی منشا بس اللہ کی رضا تھی رابع بسی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں انگارا لے کے نکل پڑی کہاں چلی ہو میں چاہتی ہوں جنت کو جلاؤں جہنم کو بجھاؤں کیوں کہ سنا ہے کہ لوگ یا جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں میں چاہتی ہوں دونوں کو ختم کر دوں کہ لوگ اللہ کی ذات کی محبت کی وجہ سے اس کی عبادت کریں کیفیت تھی ان کی یہ عاشق ذاتی کہلاتے ابن فارد رحمت اللہ علیہ مصر میں ایک ہوئے ہیں سید العاشقین ان کو کہا جاتا تھا کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے ان کو جنتیں دکھائیں جنت ان کے سامنے کر دی تو انہوں نے آنکھ ہٹا لی ان جنتوں کی طرف سے اور یہ شیر کہا کہ ان کا نہ منزلتی فی الحب ان اے اللہ اگر تیری محبت میں میری ساری زندگی کا نچوڑ یہ جنت اور باغ ملنا تھا ما قدر ایک فقط دیا تو میں نے کیا پایا میں نے تو پوری زندگی ہی تباہ کر مجھے تو تیری رضا چاہیے یہ عاشق ذاتی کہلاتے ہیں اور جو عاشق ذاتی ہوتا ہے پھر محبوب کی طرف سے خوشی ملے تو اس پہ خوش ہے اور محبوب کی طرف سے غم ملے تو اس کے اوپر بھی خوش ہے عاشق ذاتی جو ہوا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار گیا تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے جو عاشق ذاتی ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی تیرے عشق نے مجھے غم دیا تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو اللہ اکبر کبھی اللہ تیرے عشق نے مجھے غم دیا ہے میرے غم کی عمر درا سبحان اللہ یہ عاشق ذاتی ہوتی ہے اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے جو مالک کی طرف سے حالات آ جاتے ہیں یہ گردن جھکا دیتے ہیں ایک ہوتے ہیں عاشق صفاتی صفات کی وجہ سے عاشق مثلاً مال کی وجہ سے کسی سے محبت تو یہ عارضی عشق ہوتا ہے مال ڈھلتی چھاؤں ہے جب مال گیا تو محبت بھی گئی حکومت کی وجہ سے دوستی جب حکومت گئی تو محبت بھی گئی حسن کی وجہ سے دوستی حسن بھی ٹھلتی چھاؤں ہے حسن نہ رہا تو محبت بھی نہ رہی آشے کے صفاتی یہ ہمیشہ کمزور آشے کو ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے کچھ عرصہ گزارنے کے لیے تو ایک عورت آتی تھی نجاست گندگی اٹھانے کے لیے تو ان صاحب کی نظر اٹھتی تھی پھر وہ بیمار ہو گئی تو جب کچھ دنوں کے بعد آئی تو اس نے آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا اس نے حضرت کو بات بتا دی تو حضرت نے اس کو بلا لیا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ عورت جب پہلے تمہارے پاس سے گزرتی تھی تو تم للچائی نظروں سے دیکھتے تھے اور اب اس کا پیٹ خراب ہوا اور اس کی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی بیمار کمزور ہو گئی تو اب تم نے دیکھا ہی نہیں اس کی وجہ یہ کہ جس چیز سے تمہیں محبت تھی وہ چیز اب اس میں نہ رہی تو اتنے دن یہ عورت فلاں جگہ پر اپنی گندگی کرتی رہی ہے تم جاؤ اور اپنے محبوب کو وہاں سے لے لو تو ظاہری حسن کی انتہا تو یہی ہے کس کا حسن سلامت رہا آج چہرہ گلفام کی مانند ہے تو ذرا بڑھاپا آتا ہے وہی چہرہ چھوارے کی مانند بن جاتا ہے تو عاشق صفاتی یہ بھی کمزور عاشق اور ایک اور تیسری قسم کا عشق ہے جس میں ہم مبتلا ہیں وہ ہے عاشق احسانی عاشق احسانی کون ہوتے ہیں کہ جب تک احسان کوئی کرتا رہے تو ان کی محبت سلامت اور ذرا سا احسان میں کمی آئے تو بس ایک طرح بالکل ہماری مثال یہی ہے اللہ کی طرف سے حالات بالکل ٹھیک رہیں تو ہم بھی ذوق چوک سے نوازے پڑتے ہیں ذرا کاروبار میں کوئی اور ہوا نمازیں گئی بھائی مسجد میں نہیں آتے تو جی بس ذرا کاروباری پریشانی ہے ٹھیک ہو جائے گی تب آؤں گا کیا مطلب کہ پہلے کاروبار ٹھیک ہو پھر عبادت لیے آؤں گا تو ان کو کہتے ہیں عاشق احسانی اور واقعی حدیث پاک میں ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ہوتے ہیں ان کو ملتا رہے تو عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو دیتا رہتا ہے یہ میرے بندے میری عبادت کرتے رہے کب نہیں دیتے اس وقت نہیں دیتے جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا مل گیا کہیں یہ ایمان سے ہی محروم نہ ہو جائے کئی دفعہ بندہ مال برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ ذرا تنگی دے دیتے کہ بھی دے دیا تو یہ فرعون کے بول بولنے شروع کر دیں گے تو یہ آشے کے احسانی کہلاتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ سب سے اعلی انسان ہو جو آشے کے ذاتی بن کر زندگی گزارے تو مبتدی کی مثال آشے کے احسانی اور منتحی کی مثال آشے کے ذاتی کی بن مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے دل کو بنانا پڑتا ہے اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے پھر انسان کا دل بن جاتا ہے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مزہ آتا ہے آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے بھی کچھ ماتحت ہیں ان کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے ہم نے دیکھا بقرعید پہ لوگ کئی مرتبہ جانور پالتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بکرا پالیں یا مینڈا پالیں پھر وہ اس کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں نہلاتے ہیں خدمت کرتے ہیں اور پھر ان کو لے کے ذرا گلی میں چلتے ہیں تو وہ اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالتے بس وہ چل رہے ہوتے ہیں اور مینڈا پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے کسی سے بات کرنے رک جاتے ہیں تو وہ مینڈا بھی رک جاتا ہے وہ کسی گلی میں مڑتے ہیں وہ بھی پیچھے ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں راکھواں لیلا یعنی گھر میں رکھا ہوا مینڈا وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اب سوچیں کہ جس جانور کو ہم نے زبر کرنے کی نیت سے رکھا ہے وہ ہمارا اتنا متی اور فرم بردار ہے کہ بغیر کسی رسی کے ہمارے پیچھے دائیں مڑے بائیں مڑے کھڑے ہوں جیسے جائیں وہ ہمارے پیچھے ہم سے تو وہ جانور ہی اچھا ہو جو اپنے مالک کا زیادہ متی اور فرم بردار کردار ہے ہمیں تو اذان کی آواز آتی ہے حیا الفلا اور ہم اپنا وقت جو ہے وہ دفتر میں ہی گزار دیتے ہیں اور بزنس میں ہی گزار دیتے ہیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی تو جانور بہتر ہوا نا پھر ہم سے تو پھر اور بھی کچھ جانور ہمارے ماتحت ہیں ذرا غور کیجئے کہ وہ جانور جو ہمارے ماتحت ہیں وہ ہمارے ساتھ کتنا فرما برداری کا معاملہ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ گھوڑے کی مثال لے لیجئے اللہ تعالی نے گھوڑے کو انسان کا متی بنا دیا تو سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ گھوڑے کو بولنے کی توفیق نہیں اگر گھوڑے کو بولنا آتا اور ہم صبح اٹھ کے کہتے کہ بھئی ہم تمہیں لے کے ٹانگے میں جوتیں گے لے چلیں گے اور وہ آگے سے ٹر ٹر کرتا جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں میں رات کو نیند نہیں پوری کر سکا اور گھاس ڈالنے والے نے تو گھاس پورا بھی نہیں ڈالا تھا جناب آج مجھے سکھ لیو چاہیے آج مجھے اینوئل لیو چاہیے اب تو میں نے چھ دن کام کیا ساتواں دن چھٹی ہونی چاہیے تو اگر گھوڑا ہمارے سامنے یہ باتیں کرتا تو ہمارا کیا حال ہوتا اللہ رب العزت نے اس سے بولنے کی صلاحیت لے لی اب تیرا مالک تیرے ساتھ جو برتاؤ کرے تم بول نہیں چنانچہ ہمارے اشارے پہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو تانگے پہ بیٹھتے تھے شوق ہوتا تھا بیٹھنے کا تو ہم نے دیکھا کہ تانگے میں جو گھوڑا جتا ہوا ہوتا ہے بس وہ بھاگ رہا ہوتا ہے گرمی کا موسم اب اسٹیشن پہ جا رہے ہیں اور مسافر لیٹ ہو گیا تو قصور تو مسافر کا تھا وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو نا ایک روپے کی بجائے دو روپے دوں گا مجھے ذرا جلدی پہنچا دو اب گھوڑے کا مالک یہ نہیں سوچتا کہ میرا گھوڑا گرمی کا سارا لمبا دن بھاگ بھاگ کے تھک گیا ہوگا وہ ایک روپے کی امید پر اس کو بٹھا لیتا ہے اور گھوڑے کو چابک مارنے شروع کر دیتا گھوڑا نہیں کہہ سکتا کہ جناب سارا دن تو میں بھاگتا رہا اب شام کا وقت ہو گیا یہ اگر لیٹ ہو گیا ہے تو قصور میرا تو نہیں ہے مار مار رہا ہے وہ چھانٹے بھی کھا رہے بھاگ بھی رہا ہے جتنا بھاگ سکتے ہیں بھاگ بھی رہا ہے اور چھانٹے بھی کھا رہا ہے اور عجیب بات ہم نے دیکھی کہ اس بھاگنے کے دوران اگر اس گھوڑے کو لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا بھاگ بھی رہا ہے لیڈ بھی کر رہا ہے اللہ اکبر انسان تو کیسا ظالم مالک ہے کہ اپنے گھوڑے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اسے وقت نہیں دے رہا وہ بھاگ بھی رہا ہے لیڈ بھی کر رہا ہے بھاگ رہا ہے پسینے میں شرابور ہو کے بل آخر اس نے اسٹیشن تک تانگے کو پہنچایا مسافر پہنچ گیا اب جو مالک ہے وہ تو پیسے لے کے چائے کا کپ پینے چلا گیا اور گھوڑے کو پیاس لگی ہوئی تھی تو مالک کو یاد ہی نہیں تھا گھوڑا پیاس کی شدت کی وجہ سے قریب جو گندی نالی تھی اس کا گندا پانی پینے لگ جاتا ہم نے گھوڑے کو گندی نالی کا پانی پیتے خود دیکھا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب خود تو مشروبات پینے چلے گئے اور میرے لیے سادہ پانی بھی نہیں تھا وہ گندا پانی پی جب مالک اس کو دیکھتا ہے کہ یہ گندا پانی پی رہا ہے تب لا کے پانی اس کے سامنے رکھتا اتنا تھک تھک کے گھوڑا شام کو واپس آتا ہے تو مالک گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ وہ گاس دینے والے نے دیا وہ کہتے ہیں ہاں کوئی وجہ تھی تو آج وہ آدھا لایا آدھا ہی سامنے رکھ دے کھانا بھی پورا نہیں دیتا کہ بھئی سارا دن اس نے محنت کی اس کو کھانا تو دے دوں آدھا گھاس دے کے مطمئن ہو جاتا ہے چلو کوئی بات اب دیکھیں سردی مالک کے لیے بھی ہے سردی اس کے لیے بھی ہے مالک کمرے میں گیا لحاف ہے رسائی ہے خدمت کرنے کے لیے بیوی موجود ہے لیکن اس گھوڑے کے لیے لیٹ کے سونے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں یہ کھڑے ہو کے رات گزار دیتے زیادہ سے زیادہ اگر گھوڑا تھک جائے تو بیٹھ جاتا ہے لیٹ کے سو تو نہیں نہ سکتا سارا دن جس نے محنت کی اللہ نے اس کو رات کو سو لیٹ کر سونے کی توفیق نہیں تم کھڑے نیند پوری کرو یا بیٹھے نیند پوری کرو مالک کے لیے رضائی کوئی گھوڑے پہ بھی رضائی ڈالتا ہے سردی تو اس کو بھی لگ رہی تھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ باہر سے گھوڑا اندر باندھنا تھا اور مالک سو گیا گھوڑا ساری رات ٹھنڈ میں کھڑا رہا صبح مالک کو وہ شکوا نہیں کر سکتا کہ جناب آپ تو رضائی کے ساتھ جا کر مزے سے لیٹ گئے اور میں تو ساری رات سردی میں ہی کھڑا رہا بھوک ہے مگر بھوک مٹانے کے لیے پورا کھانا نہیں پیاس ہے مشروبات نہیں شہوت ہے بیوی نہیں اس کو بھی تو دیکھو نا وہ بھی تو جاندار ہے نا انسان کو دیکھو یہ اللہ کا غلام بنا اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرما دی اور جب اللہ نے انسان کا غلام بنایا ماتحت بنایا وہ دیکھو کتنا بے بس ہے انسان کے سامنے اللہ اکبر کر اور پھر اس کے بعد اس گھوڑے کی وفا دیکھو کہ مالک نے اس کو پالا تھا کہ میں اس کے اوپر بیٹھ کر جہاد میں حصہ لوں گا اب اس نے اگر گھوڑے کے اوپر سواری کر لی تو گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا مالک جہاد کے لیے نکل پڑا ایک صف سامنے ہے ایک صف یہ ہے جنگ شروع ہوتی ہے تو دشمن تیر برساتا ہے اور وہ تیر انسان کو تو کم لگتے ہیں کیونکہ وہ بچتا ہے گھوڑے کو لگ رہے ہوتے ہیں اس کے جسم میں تیر چپ رہے ہیں خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں وہ گھوڑا پیچھے بھی بھاگ کے جا سکتا تھا پیچھے نہیں جاتا گھوڑا جانتا ہے اب یہ وفا دکھانے کا وقت آ گیا اب مجھے پیچھے نہیں ہٹ رہا اس کے جسم پہ تلوار لگے تیر لگے نیزا لگے گھوڑا مالک کے اشارے کو پہچانتے ہوئے بڑھتا ہے سفوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے اپنی جان قربان کر دیتا ہے مالک کے اشارے کی لاج رکھ لیتا ہے انسان تیرا ماتحت تو اس کے اندر اتنی وفا پر تم مالک کا غلام اور تیرے اندر اتنی بھی وفا نہیں کہ حیا السلا کی آواز آتی ہے تو اپنی دکان سے اٹھ کے مسجد میں آ جا تو گھر سے اٹھ کے مسجد میں آ جا اللہ کے حکم کی اتنی بھی احساس نہیں اللہ اکبر کبھی واقعی جن کو اللہ نے ہمارا ماتحت بنایا انہوں نے ماتحتی کا حق ادا کر دیا اور ہم نے اپنے اللہ کی ماتحتی کا حق ادا نہ کیا ذرا سی بات کوئی آتی ہے زندگی میں تکلیف والی تو بس شکوے شروع ہو جاتے ہیں تو اصل مومن وہ کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ہر حال کے اندر اللہ سے خوش رہے اللہ سے خوش رہے چنانچہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام اسلام سے پوچھا حضرت ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہیں تو موسا علیہ السلام کو حضور پر گئے اللہ رب العزت سے پوچھا اے پروردگار عالم قوم پوچھتی ہے کہ پیسے پتا چلے کہ آپ خوش ہیں تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے پیارے موسا علیہ السلام یہ بہت آسان ہے دیکھنا کیسے ان لوگوں سے کہو اگر یہ اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں پروردگار ان سے خوش ہوں اور یہ اگر اپنے دلوں میں شکوے رکھتے ہیں تو میں بھی ان سے خوش نہیں اور یہ جو ہم بیٹھ کے تذکرے کرتے ہیں نا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا یہ نہیں ملا یہ اصل میں مالک کے شکوے ہی ہوتے نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے بس اللہ نے جو حال رکھا اس حال میں انسان خوش رہے صبر کرے اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ شکوے کر رہے ہیں تو مجھ سے کرے انما اشکو بسی و حسنی اللہ اللہ کے سامنے کرو لیکن دو رکعت تحجد پڑھنے کی تو توفیق نہیں ہوتی تو اللہ کے سامنے ہم کیا اپنے شکوے شکایتیں کریں گے سارا دن مخلوق کے سامنے ہم اللہ کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے ہر حال میں راضی ہوتے اس لیے حدیث سے میں ہوئے ہیں کہ جو شخص صبح میں تین دفعہ اور شام میں تین دفعہ یہ پڑھ لے رضی تو بلّہ ربا واب محمد نبی وبل اسلام دینا تو نبی علیہ السلام اسلام نے ارشاد فرمایا تان حق اللہ اللہ پر حق ہو جاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس بندے کو راضی کرے تو ہم اتنا کہہ دیں اللہ ہم آپ سے راضی ہیں نبی فرماتے ہیں اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس بندے کو راضی کرے کتنا کریم پروردگار ہے اور کتنا وہ بڑا مہربان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی حال ہو خوشی کا ہو غم کا ہو صحت کا ہو بیماری کا ہو اللہ کی عبادت میں دین کے کام میں لگے رہے اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر تم اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ غور کرو کہ اس نے تمہیں کس کام میں مصروف کر رکھا ہے اگر تم نیکی میں لگے ہوئے ہو اس کا مطلب کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ اونچا اور اگر تمہیں مسجد آنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی اس کا مطلب کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مرتبہ ہی نہیں تو جیسے دفتر پابندی سے جانا ہماری ذمہ داری مسجد میں پابندی سے آنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ ادھر مالک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف جو سب سے زیادہ بڑا ہے آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اب اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش رہنا سیکھیں خوشی میں رکھے تو بہت خوش غم دے تو بھی بہت خوش اگر شکوا بھی کرنا ہے تو اللہ سے کرے بندوں سے نہ کرے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں گم کر دیں جب ایسا کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کے فرما بردار بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے ہمارے علاقے میں ایک مجدوب بزرگ گزرے ہیں بلے شاہ علاقائی زبان میں انہوں نے کچھ اشعار پڑھتا ہے مگر اس کا ترجمہ کر دے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں فرماتے ہیں راتی جاگے شیخ راتی جاگن کتے تیتھوں کتے تو رات کو جاگتا ہے تحجب کی خاطر اور اپنے آپ کو ولی کہلواتا ہے تجھ سے تو کتے زیادہ آگے نکل گئے تو رات کو جاگتا ہے اور اپنے آپ کو ولی کہلواتا ہے کتے تجھ سے اس معاملے میں آگے نکل گئے رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے جا وچ ستے تیتھوں اتے وہ بھی ساری رات جاگ کر مالک کے گھر کا بہرا دیتا ہے کتا مگر صبح اس کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہوتا دیوار کی ساتھ لگ کے کسی درخت کی اوٹ میں بستر کا زمین ہے اسی کے اوپر لیٹ جاتے ہیں نہ تکیا ہے نہ رضائی ہے ہم رات کی ڈیوٹی کر کے آئے نا تو صبح کے وقت گھر میں کرفیو ہوتا ہے بیوی بچوں کی منتیں کرتی پھر رہی ہوتی ہے خدا کا واسطہ شور نہ کرو میری کم بختی آ جائے گی اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے رات کی ڈیوٹی کی ہے پھر ایئر کنڈیشن کمروں میں آ کے وقت گزارتے ہیں اور کتے کو دیکھو اور ہمیں دیکھو اللہ نے کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں نہیں اور کتے کو کیا ملتا ہے ہڈیاں ملتی ہیں وہ بھی بچی ہوئی خشک روٹی کا ٹکڑا اور اس خشک روٹی کے پیچھے وہ مالک کا اتنا وفادار کہ ساری رات جاگ کے گھر کا پہرا دیتا ہے ہم تحجد کے لیے اٹھتے ہیں تو ساری رات تو نہیں نہ پڑتے چار رکعت نفل پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا تو فرماتے ہیں راتی جاگے تے شیخ سڈاویں راتی جاگن کتے تے تھوں اتے رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تے تھوں اتے در مالک دا مول نہ چھوڑن بامے مارے سو سو جتے تیتھوں کتے کتے کی ایک عجیب عادت ہے کہ اس کا مالک اس کو سو سو جوتے بھی لگائے وہ مالک کا گھر چھوڑ کے نہیں جاتا جوتے کھا کے نظر سے اجل ہو جاتا ہے پھر مالک کے در وہ سو سو جوتے کھا کے بھی نہیں مالک کا در چھوڑتا اور ہم چھوٹی سی پریشانی آتی ہے سب سے پہلے جو در چھوٹتا ہے وہ خدا کا در مسجد نہیں آ سکے وہ جی فلاں بیمار فلاں کام فلاں مصروفیت فلاں یہ در مالک دا مول نہ چھوڑے بامے مارے سو سو جتے تھو اتے اٹھ بلیا تو یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے او بلے شاہ رات کا آخری پہر ہے تو بھی اپنے یار کو منا لے ورنہ تو کتے تجھ سے بازی لے گئے اللہ اکبر کبھی تو ہم اللہ کے بندے ہیں بندگی کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہم اپنے اللہ سے راضی رہنا سیکھیں وما خلقت الجن والانس الا لیابدون اسی لیے اس راستے میں انسان قدم بڑھائے زندگی میں منزل مل جائے تو بھی ٹھیک نہ بھی ملے تو بھی ٹھیک یہ دیکھے کہ اس راستے پہ چل تو رہا ہوں یا یابم پورا یا نہ یابم بم ہوئے میں پاؤں محبوب کو یا نہ پاؤں میں محبوب کی آرزو تو رکھتا ہوں حاصل آیت یا نہ آیت بھی گنا محبوب ملے یا نہ ملے میں محبوب کی جستجو میں تو لگا ہوا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں دین پہ چلنے کی دین کے کام میں لگنے کی توفیق عطا کر ہمارے لیے یہی بہت ہے محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی یہاں پر این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا بس اللہ کے راستے میں ہم تھک جاتے ہیں یہی کافی ہے وہ چاہے گا تو منزل پہ پہنچا دے گا زندگی میں اور اگر نہیں تو جیسے وہ چاہے گا ہم اسی حال میں اللہ سے راضی تو آج کی اس مجلس میں ہم اپنے دلوں میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم صبح و شام اس دعا کو بھی تین تین دفعہ پڑھیں گے کہ میں اللہ سے راضی ہوں وہ میرا پروردگار ہے میں نبی علیہ السلام اسلام سے راضی ہوں وہ میرے آقا اور سردار ہیں اور میں دین اسلام سے راضی ہوں کہ میرے رب کی دی ہوئی نعمت ہے اللہ تعالی ہمیں بندہ بند کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے دعوانا ان الحمدللہ رب کچھ دیر مراقبہ کر لیجیے ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے واسطے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکست رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرے در پر دل شکست رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان ربي جلال البقاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اے کریم آقا ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت کرتے ہیں اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما دلوں کی ظلمت کو دور فرما دلوں کی سختی کو دور فرما دلوں کو منور فرما دل کی دنیا کو آباد فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے آنگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما میرے مولا ہمیں بندہ بن کر رہنے کی توفیق اللہ آپ کی دینے کھاتے ہیں آپ کے حکموں کو توڑتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں منمانیاں کرتے ہیں اللہ آپ کے تحمل پہ قربان جائے میرے مولا آپ کی رحمتوں پہ قربان جائیں اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجیے ان دلوں کو اللہ نیکی پر جما دیجیے اللہ ہمیں نیکی میں سکون عطا کر دیجیے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے جو پریشان آل ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے جو نعمتیں اللہ آپ نے دی ہیں ان نعمتوں کو اور زیادہ فرمائیے ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما ہمارے والدین عزیز اگار مشاعر جو فوت چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی اور ان کے اعلیٰ درجات عطا فرما اللہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اب ولوبا رحمت اوسطا مغفرت آخر کو من النار اللہ یہ آگ سے آزادی کا اشرا ہے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کروا دیجیے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی دعا کے اوپر برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا مغفرت نہ کروائی اللہ ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی مولا نہ ہوئی تو بربادی ہوگی اللہ برباد ہونے سے بچا لیجیے اللہ مہربانی کر دیجیے رحمت کر دیجیے کرم کر دیجیے اللہ ہم پر طرف کھا لیجیے اللہ طرف کھا لیجیے اللہ اپنے بندوں پر طرف کھا لیجیے اللہ سخی کے دروازے پہ فقیر جمع ہو جائے وہ بھی لحاظ کر لیتا ہے اللہ یہ آپ کے بندے دور قریب سے چل کر آئے ہیں تیرے دروازے پر اللہ جمع ہے اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے لاج رکھ لیجیے اللہ کرم کر دیجیے مہربانی فرما دیجیے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ جو مہمانوں کی خدمت میں مرد لگے ہوئے ہیں یا کھانا بنانے والی عورتیں ہیں اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما اس شہر کے جتنے ایمان والے ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما اور جن کو ایمان کی نعمت نہیں ملی اللہ ان کو ہدایت کی نعمت نصیب فرما پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دعوت سے تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما یہاں اللہ اللہ کی خانقاہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما ترابی کو قبول فرما اس رمضان کو اللہ ہمارے لیے اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا اپنی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ بنا کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما صلی اللہ تعالی سیدنا اجمعین برحمتک یا ارحم رحمتی